ایک دوسری صنعت کے ساتھ عبداللہ بن جرحد اسلمی سے مروی ہے کہ انہوں نے اپنے باپ سیدنا جرحد رضی اللہ عنہ سے سنا انہوں نے کہا کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا مسلمان آدمی کی ران اورا یعنی چھپایا جانے والا حصہ ہے حدیث نمبر تیرہ سو نواسی مسند احمد